اب میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر محترم جناب سید منور حسن شاہ صاحب کو اس اسٹیج سے خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ختم نبوت کے عظیم و شان کاس اور قادیانیت کی ملک و ملت دشمنی سے متعلق قوم کی رہنمائی فرمائیں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 محمد رسول اللہ والذین معه وشداء للكفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل ومثلہم فی الانجیل أخرج فعذره فاستغلظ على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق العظيم حضرات گرامی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ دیا جا چکا ہو کوئی اعتراض ریکارڈ پر میسر نہیں ہے کہ جس کو رفع نہ کیا جا سکا ہو عقلی دلائل سے بھی واقعات اور حقائق کی دنیا میں جو کچھ کہا اور سمجھا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی اس موضوع پر لکھا گیا ہے بیان کیا گیا ہے نجی محفلوں نشستوں کے اندر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ضد اور ہر دھرمی کا تو کوئی جواب نہیں ہے اور ضد اور ہر دھرمی کے نتائج بھی نکلتے ہوئے لوگوں نے دیکھے ہیں میں صرف ایک ہی نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں ضمن اور ذیلی طور پر کچھ اور ایک دو باتیں اس میں شامل ہو جائیں تو الگ موضوع ہے آج کی جو مغربی دنیا ہے جس بڑے پیمانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے منظم پیرائے میں آگے بڑھ رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح خطوط کے اوپر مقابلے کی تیاری کی جا سکے اور فی الحقیقت مقابلہ کیا جا سکے آج کی مغربی دنیا اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے پڑھا لکھا کہتی ہے دانہ بینا کہتی ہے عقل و خرت سے لیس اور مالا مال کہتی ہے اور سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو اپنی دانش میں پوری دنیا کا امام اور قائد سمجھتی ہے انہی کے رنگوں کو اپنایا جائے انہی کے رویوں کو اپنایا جائے انہی کے طور طریقوں کو اپنایا جائے اس لیے کہ وہ قائد ہیں وہ لیڈر ہیں پوری دنیا کے امام ہیں تہذیب اور تمدن انہی کے نام سے ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو علمی دائرے میں بھی اور عمل کی دنیا میں بھی سکہ رائے جو وقت پاتی ہیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ نظر آتا دکھائی دیتا اور چاروں طرف کے حالات کے اندر اپنے آپ کو منواتا نظر آتا ہے پھر اس کی کیا توجہ کی جائے مہذب لوگ اتنے غیر مہذب ہو گئے اپنی دانش میں تمدن اور ثقافت سے آراستہ پیراستہ لوگ اس قدر گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ انسانیت کی اور انسانیت کے حوالے سے جو امام ہو سکتے ہیں ان کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں اور یہ اتفاقی اور حادثاتی واقعہ بھی نہیں یعنی اب تک لاکھوں کی تعداد میں کارٹون بن چکے ہیں خاکے اڑائے جا چکے ہیں ایک ایک اقدار ایک ایک اخبار نے سینکڑوں مرتبہ مغربی دنیا میں ان خاکوں کو پھیلایا اور پہنچایا اور جیسے جیسے ان کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے واقعی مسلمانوں کی دل آداری ہوتی ہے دل شکنی ہوتی ہے ویسے ویسے وہ اس کو فروغ دے رہے ہیں زیادہ بڑے پیمانے پر اس کو دور تک پھیلا رہے اور پہنچا رہے ہیں ماجرا کیا ہے آخر صورتحال کیا ہے ایک بات تو بالکل بدی ہی ہے دو اور دو چار کی طرح دیوار پر لکھی تحریر ہے کہ مغرب کے پاس جو کچھ موجود ہے اور جس کی وجہ سے وہ ایک خاص قسم کے احساس برتری میں اپنے آپ کو پاتا ہے غرہ ہے اس کو دنیا کے اندر اپنی حیثیت کا اور مقام کا ایک عنوان ہے جو اس نے دور تک سجایا ہے اور باقی سب کو وہ پرے کہا کہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتا فی زمانہ کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے مختلف گروہوں نے میں فوج نہیں کہہ رہا یا حکومت کا نام نہیں لے رہا فوجوں اور حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا لیکن مسلمانوں کے امت مسلمہ کے فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانوں کے گروہوں نے مغرب کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے اس کے ہتھیاروں کو شکست دے دی ہے اس کی سائنسی معلومات کو شکست دے دی ہے اور سوفسٹیکیٹڈ ویپنز رکھنے والے اور پوری کی پوری دنیا کو لمحوں کے اندر آنن فانن تباہ کر دینے والے ہتھیار اور آلات رکھنے والے جس طرح چاروں طرف مختلف مورچوں مہادوں میدانوں کے اندر صرف شکست ہی نہیں حضیمت سے دو چار ہیں اور جگہ جگہ دیوار پر لکھی تحریر یہی ہے کہ جو پڑھی جا سکتی ہے کہ مغرب کا اسلحہ اور گولہ بارود اس کی بارود کی یعنی لاکھوں ٹن بارود کی برسات یہ سب شکست سے دو چار ہو گئے ایک تو شکست کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہتھیار ہیں آپ اس سے زیادہ بہتر ہتھیار تیار کر لیں ان کی جو ایجادات ہیں آپ ان سے زیادہ مؤثر ایجادات اپنے جلو میں لے کر چلیں اور لوگوں پر اپنی کر دھاک بٹھاتے چلیں لیکن سب کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے ان کی لاکھوں ٹن بارود کی برسات نے فی الحقیقت اتنی بارود کی برسات افغانستان میں ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں تو افغانستان کی پوری آبادی کو سو مرتبہ مر جانا چاہیے لیکن وہ تو ایک مرتبہ بھی نہیں مرے اور بزبان بزبان حال بھی قال بھی باواز بلند یہ بات پکار رہے ہیں کہ ساق و بساق الا رب کا یوم المساق کہ گولی سے نہیں مرا کرتے اور بارود سے نہیں مرا کرتے اور توپوں کے دہانے نہیں مارا کرتے یہ تو رب کا بلاوا آتا ہے تو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے ورنہ اس کی جان جانے آفری کے سپرد نہیں ہوا کرتی اس کے بغیر یہ وہ منظر نامہ ہے جو ان کو تحیر کے اندر احساس کمتری کے اندر مبتلا کر رہا ان کی شکست نے ان کی شکست و ریخت نے ان کی تمام دائروں کے اندر حزیمت نے جو لاج وہ اپنے لیے رکھوانا چاہتے تھے وہ لاج بھی ان کی باقی نہیں ہے لہذا پورے مغرب کے اوپر ایک جھنجھلاہٹ ہے ایک اشتعال کی کیفیت ہے غصہ ہے ایک انتقام کا جذبہ ہے مسلمانوں کے خلاف اور ویسے اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی جذبہ انتقام کا اور اشتعال کا موجود ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انہوں نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے کہ اس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کچھ کہا جائے کچھ بات بنائی جائے کچھ سنا جائے مختلف دائروں میں کانٹوں کے اندر گھسیٹا جائے تو مسلمان کے لیے واقعی تکلیف کا ایک طرح کی مصیبت کو یا پڑی اس طرح کی کیفیت کا سامنا ہوتا لیکن یہ سبب ہمیں جاننا چاہیے کہ مغرب کو ہوا کیا ہے آخر ایک زمانہ تھا آپ سے چالیس پینتالیس سال پہلے تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مغرب کے ہاتھوں علمی دائرے میں ہوا کرتی علم کا پیرایا ہوتا تھا اہل علم تک ہی وہ بات محدود رہتی تھی اس اس کا جواب بھی بھی علمی طور پر دے دیا جاتا تھا کے دلائل لوگ یہاں اور وہاں مختلف سیمینار مذاکروں میں پیش کیا کرتے تھے لیکن اب معاملہ اس سے ہٹ گیا ہے ہر روز ہوتی ہے یہ توہین یعنی قرآن پاک کو نظر آتش کرنا اس کو گٹر کے اندر بہا دینا اس کو غلط جگہ پر استعمال کرنا اس کی توہین کے جو عنوانات انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں ان سب کو استعمال کرنا قرآن پاک پر نعوذ باللہ مقدمہ چلانا اس کو مجرم ثابت کرنا اس کے اوپر جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو سزا دینا یہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں یہ سویلائزڈ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جو بہت بڑے اور مہذب بنے پھرتے ہیں اور دنیا کے قیادت اور سیادت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اقوام ہیں وہ اپنی اصل حقیقت کو آشکار کر رہے ہیں لیکن تاری تاریخ اگر آپ نے فلسطین میں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا ہوتا جو فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہے اگر آپ نے افغانستان میں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا ہوتا جو طالبان نے اور افغانوں نے ان کے ساتھ کیا ہے اگر آپ نے کشمیر کے اندر بھارت کی سات لاکھ فوج امریکہ کی پشتبانی جس کو حاصل ہے امریکہ کی کروفر اور کارستانی جس کو اگر یہ معاملہ نہ ہوا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرف بڑھتے ایک جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ اس طرف بڑھ رہے دیکھیے ایک بات اور میں عرض کروں چھوٹی سی جو مغربی دنیا کا سیکولر طبقہ ہے اور میجورٹی انہی لوگوں کی ہے مغربی دنیا میں سیکولرزم کی اس سیکولر طبقے کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں ہی نہیں آ سکتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیلی تکمیلی کیفیت جو ہے یعنی مکمل ترین انسان ہے بہترین انسان ہے اس کائنات میں اس سے پہلے اس کے بعد کوئی نہیں ایسا گزرا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے اس بات کو جو سیکولر پورا حلقہ ہے دائرہ ہے وہ تو ہمارے ایک صوفی کی مذہبیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے یعنی بہت نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں وہ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ذکر و اسکار کے اندر مشغول رہتے ہیں شب و روز کے معمولات انہی حوالوں سے گزرتے اور دیکھتے ہیں وہ وہ تو ان کی کیفیات کو بھی یہ سیکولر طبقہ نہیں سمجھ پاتا کہ ان کی مذہبیت کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے لیکن جو ان کے ہاں عیسائی ہے وہ اصلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسوے تک اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے جہاں نہ ریاست ہے نہ سلطنت ہے نہ حکومت ہے نہ جہاد ہے نہ تعدد ازواج ہے لہذا جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہاں تو تعدد ادواج بھی ہے وہاں تو جہاد بھی ہے وہاں تو سلطنت بھی ہے وہاں تو ریاست بھی ہے فقر و درویشی پیٹ پر پتھر باندھنا بھی ہے اس کے باوجود میدان عمل میں ان تمام چیزوں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو تحیر کے عالم کے اندر ایک عجیب کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں اس پہ وہ لکھتے بھی ہیں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں ان موضوعات پر اور یہاں پہنچنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے ہی انکار کر دیتے پیغمبرانہ شان کے جتنے جلوے ہو سکتے ہیں جتنے مظاہر ہو سکتے ہیں جتنے عنوانات موجود ہیں اسی کے وہ انکاری بن جاتے ہیں اور یہیں سے توہین رسالت کا عنوان یہ باب جو ہے یہیں سے کھلنا شروع ہوتا ہے اس لیے جو سیکولر طبقہ ہے اس کی الگ داستان ہے جو عیسائی ہیں ان کی اور پھر ان کے ساتھ یہودی بھی کیونکہ اسی طریقے سے شامل ہیں اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہے احتجاج جو ناگزیر ہے آج کل ایک ایس ایم ایس بہت چل رہا ہے اور ظاہر معلوم ہے سب لوگوں کو لیکن میں پھر بھی دہراتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحم اللہ سے جب یہ پوچھا گیا وقت کے خلیفہ نے یہ بات پوچھی کہ جس نبی کی توہین کر دی جائے اس کے لیے کیا حکم ہے اس حوالے سے حضرت امام مالک رحم اللہ نے فرمایا کہ جس امت کے نبی کی توہین کر دی جائے اس امت کے امت رہنے کا جواز تو باقی نہیں رہتا وہ کیوں زندہ ہے آخر یعنی میری اور آپ کی گردنوں پر آخر سر کیوں قائم ہے یہ سر یہاں کیوں لگا ہوا ہے اگر نبی کی توہین ہو رہی ہے اور میرا تعلق اس نبی کی امت سے یعنی ویسے تو سب کچھ کہہ دیا گیا ہے اس کے اندر لیکن امت مسلمہ کے بارے میں میرا اور آپ کا کہا ہوا کتنا ہی اچھا اور سچا اور حق ہو لیکن وہ تو دنیا کو نہیں پتہ چل سکتا زیادہ سے زیادہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھ سے کہتے ہیں اعلیٰ کالا بات یہیں پہ ختم ہو جاتی شروع ہوتی ہے مغربی دنیا جو خود پر کرتی ہے وہی ہمارا تعارف یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں سارے یہ جتنے مسلمان ہیں کلمہ گو اپنے آپ کو کہتے ہیں انتہا پسند ہیں دہشت گرد ہیں بنیاد پرست ہیں عقل و فہم ان کو چھو کر نہیں گیا ہے استدلال کی ان کو بھنک نہیں پڑی ہے ان کی زندگیاں دیکھیے ان کے معاشرے دیکھیے ان کی حکومتیں دیکھیے ان کے اول و آخر ان کے ملجا اور ماوا ان کی زندگی اس کی ترجیحات دیکھیے گئے گزرے لوگ ہیں چاہے ڈیڑھ ارب ہوں یا پونے دو ارب ہوں یا ایک ارب اور چونسٹھ کروڑ ہوں اگر گنتی گن کر لوگ بتاتے ہیں لیکن ہمارے بارے میں ہمارا وہی تعارف ہے جو وہ خود پھیلاتے ہیں لہذا ناگزیر ہے کہ ہم اپنا تعارف خود ہم جس مقام پر کھڑے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن جذبات سے سرشار ہیں جس ایمانی کیفیت سے دو چار ہیں جن جن حوالوں سے وہ ہمارے اور پوری کائنات کے اور رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے نبی ہیں کوئی نبی ان کے بعد نہیں آنا ہے نبی آخر الزماں ہے بوجو ہے بدلائل ہے اس کے پیچھے نظریہ ہے اور آخر انہیں عیسائیوں نے اور انہیں یہودیوں نے انتظار کیا تھا آخری نبی کے بارے میں پیشنگوئیاں تھیں اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے بیشتر لوگ اس بات کو پہچان گئے تھے کہ جس نبی کو آنا تھا وہ نبی آ گیا ہے بالکل ٹھیک پہچانے تھے جانتے تھے لیکن انہیں شکایت تو اللہ میاں سے شروع ہوئی نا یہ اس سے نیچے تو بات کم کرتے ہیں نا شکایت اللہ میاں سے شروع ہوئی کہ بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں بھیجا آخری نبی کو بنی اسماعیل کے اندر کیوں بھیجا ہے یعنی گویا اسی فیصلے پر یہ متردد اور آپ تو اہل علم یہاں پر تشریف فرما ہے بڑی تعداد میں ہندو اور بدھ مذہب کی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے انہیں بھی اس کی اطلاع تھی کہ ایک نبی آنا ہے اور آخری نبی کی حیثیت سے آنا ہے تو یہ تو اہل کتاب ہیں جن کا ہم ذکر پہلے کر رہے ہیں لہذا ناگزیر ہے کہ امت بھی اثر نو بیداری کے مرحلے میں اپنے آپ کو محسوس کرے اور سمجھے اور جسے کہتے ہیں کہ نہ گھبرا تم دیے باد مخالف سے خواب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مرحلہ تاریخ کا وہ لمحہ آ چکا ہے جب ہمیں اثر نو اپنی پوری اسٹاک ٹیکنگ کرنی چاہیے اپنے تمام امور کا اثر نو جائزہ لے کر احاطہ کرنا چاہیے اور اثر نو اپنے اہداف کو اور اپنی ترجیحات کو یعنی دوبارہ سے اثر نو اس کو متعین کرنا چاہیے مغرب کے پروپیگنڈے کا جواب علمی دائرے کے اندر بھی دوڑ دو چار کی طرح استدلال کے حوالے سے بھی تاریخ جغرافی کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے لیکن اس بات کو زیادہ فرو جن چیزوں سے مغرب جھلایا ہوا ہے غصے کے کے اندر اپنے پیر زمین اوپر پٹک رہا ہے اس میں وہ اصطلاحیں ہیں کہ جس سے مغرب کو نہ صرف نفرت ہے بلکہ خوف ہے یہ جو اصطلاح جہاد کی آپ نے وضع کی آپ نے تو نہیں وضع کی جس پر ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ فی الحقیقت آج مغرب کے تمام ہتھیاروں کا اور ساری جنگی حکمت عملی کو ناکام بنانے کا اگر راز پنہا اور مزمر نظر آیا ہے تو وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ آج کل ذرا جہاد کا لفظ کم استعمال کیا کریں اور اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے ذرا آہستہ بات کیا کریں جب جہاد اور شہادت کی بات کسی شرما احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں فی حقیقت جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے جس نے مغرب کے تمام ہتھیاروں کو کند کر دیا اور وہ اس اس مقام پر اس کو لے آیا ہے اس مقام پر اس کو لے آیا ہے کہ اس کی طبیعت کا جھلنا پن جو ہے وہ وعدے ہو رہا اور دیکھیے معاملات تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اسی کی مشیت سارے فیصلے کرتی ہے اور اس کے فیصلے ہمیں خود بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے معلوم بھی ہیں کہ کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں باقی اس کی مشیت جو چاہے فیصلہ کرے لیکن وہ خود بھی اپنے آپ کو کسی قاعدے ضابطے کا پابند رکھتی ہے اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے اکثر لہذا اس اعتبار سے ان دونوں جذبوں کو جذبہ جہاد کو اور شوق شہادت کو واقعی فروغ دینے کی ضرورت ہے لیکن یہ میں نے جتنی آسانی سے کہہ دیا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے یہاں اہل علم تشریف فرما ہے اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں اس کے اپنے اصول و کلیات ہیں اس کی جزیات کے اندر بحثیں ہیں اس میں متن میں بھی کچھ باتیں ہیں اس میں فٹ نوٹس کے اندر حاشیوں کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے کس پر فرض ہوتا ہے ہم یہ سارے کام بہت چھوٹے بڑے دائروں کے اندر الٹپ بھی کر رہے ہیں لیکن بہت منظم پیرائے میں بھی کر رہے ہیں اہل علم کی رہنمائی میں ان کی قیادت اور سیادت کے ساتھ بھی کر رہے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو مربوط کرنے کی ضرورت میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اصل میں کہہ تو نہیں پا رہا ہوں لیکن ستور میں نہ صحیح بہن تو کہہ رہا ہوں اور نہ بھی کہہ رہا ہوں تو تو آپ تک بات پہنچ رہی ہے جتنے بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں جہاد کا غلغلہ بلند ہوا ہے جہاد کے اس تأثر کو اس تصور کو منظم کرنے کی فی الحقیقت شریعت کے سانچے میں مکمل طور پر شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے یہ کام ہما شما میرے جیسے لوگ نہیں کریں گے بلکہ اہل علم ہی اس کام کو کریں گے کیونکہ یہی وہ لمحہ تاریخ ہے کہ جس پہ اگر صحیح فیصلے کر لیے جائے صحیح سمت کے اندر سفر کا آغاز جو ہو چکا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوششیں منظم پیرا پیرا پیرائے میں پیمانے پر کر لی جائیں تو وہ آداب بہت دور نہیں ہیں کہ جن تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں میں ایک آخری بات عرض کر کے اپنی پچھلی ہوئی بات کی تقویت کو پہنچانے کے لیے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں دیکھیے مسلمانوں کا جو یہ علاقہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو اتنا نوازا ہے اتنا نوازا ہے اتنی نعمتیں ہیں مختلف حوالوں سے دولت کے اتنے خدانے ہیں کہ جو ہمارے قدموں کے نیچے ہیں ہمارے پہاڑوں کے اندر ہیں جا بجا موجود جغرافیائی جغرافیائی اعتبار سے بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی پاکستان کی جو اہمیت ہے دشمن اس سے ٹھیک واقف ہے لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا نہیں پتا تو ہم کو نہیں پتا باقی تو سب کو پتا ہے اس پورے ریجن میں امریکہ کا در آنا نیٹو کی فوجوں کا یہاں پر پہنچ جانا پڑاؤ ڈال لینا شکست کے باوجود وہاں پر اپنے آپ کو قائم رکھنا یہ اس لیے ہے کہ اس ریجن کی پوری دنیا کے اندر حیثیت ویٹو کی پاور اس کو حاصل جسے اس ریجن میں بھارت سے دوستی کرنی ہے اس کے تدکٹ کو بڑھانا ہے وہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا جسے اس خطے کے اندر افغانستان میں شریعت کے راستے کو روکنا رکاوٹیں ڈالنا اور اس کو ان کی ان کی اصطلاح کے اندر مہذب بنانا ہے وہ پاکستان کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا جسے چین کے دروازے تک پہنچنا اور اس کو کھری کھری سنانا ہے وہ پاکستان سے مدد لیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا جسے ایران کے ساتھ کچھ کرنا ہے سینٹرل ایشیا کے وسائل پر قبضہ کر یعنی پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اہمیت سے اور جس مقام سے نوازا ہے اگر ہم واقعی اس کا ادراک کر کے اپنی پوری خارجہ پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسیاں اس کے مطابق بنائیں اور فی الحقیقت یہاں پر شریعت کے نفاذ کو یقینی بنائیں جن جذبوں سے ہمارے نوجوان اور اہل علم سرشار ہیں جتنے بڑے پیمانے پر جہاد کے لیے اور قتال کے لیے بھی لوگ جان ہتیلی پر لے کر نکلے ہوئے ہیں سر سے کفن باندھ کر پیروں کو غبار آلود کرتے نظر آتے ہیں کم کم کسی خطے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان جذبوں سے سرشار ملیں گے اس لیے جو ہماری حکومتوں کو کرنا ہے وہ تو جتنا وہ کرتی ہیں نظر آتا ہے جو نہیں کرتی دکھائی دیتا ہے جو توقعات باندھی جاتی ہیں وہ سدا بسہرا تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں اہل علم کا دینی لوگوں کا علماء کرام کا اور پھر ہم جیسے میرے جیسے آپ جیسے بہت سے کارکنوں کا یہ فرض قرار پاتا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر سنجیدگی اور وقار کے دامن کو تھامتے ہوئے جو پوری دنیا کا اس وقت منظرنامہ ہے اس سے سبق سیکھتے ہوئے جہاں ایک طرف اہل علم اپنے حصے کا کام کریں وہیں جہاد اور قتال کے حوالے سے جن بہت سے ایسے رویوں کو ہم نے اپنا لیا ہے کہ جن کو اہل علم کی تائید حاصل نہیں ہے شفقت اور سرپرستی میسر نہیں ہے اس میں جو اصلاح کی گنجائش ہے اصلاح کی طرف بڑھنے کی بھی کوشش کریں اپنی قوتوں کو اپنے ہی حوالے سے ضائع نہ ہونے دیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کم از کم دو نکاتی ایجنڈے پر بھی ہم مل جل کر کام کریں گے تو امریکہ کو تو اب شکس کے بغیر اس علاقے سے جانا ہی نہیں جس شکست سے وہ دوچار ہو چکا ہے اور جس کو وہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے وہ شکست تو افغانستان کے ہر پہاڑ پر تو پہلے لکھی ہوئی تھی اب وہ چاہتا ہے کہ شمالی وزیرستان کے پہاڑوں پر بھی لکھ دی جائے وہ چاہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اگر یہاں پر کہیں موجود ہے تو ان کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ ہم شکست سے دو چار ہو چکے ہیں اس پورے منظر نامے کو منظم کرنا ہے اس کے تار و پود بجائے اس کے کہ بکھیرے جائیں اور ہمارے حصے میں کچھ نہ آئے فی الحقیقت اس کو ایک نیوکلیس فراہم کر کے چاروں طرف کے حالات میں اس سے کام لینا ہے میں دراصل بالکل ابتدا ہی میں ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم کی تائید کرنا چاہتا تھا اور اس کی تائید کے اندر کچھ کلمات ادا کرنا چاہتا تھا انہوں نے جس طریقے سے اس مسئلے کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے مشقتیں اور مصیبتیں اور صعوبتیں اٹھانے کے باوجود اور حالات کے اندر ہر طرح کے معاملات کو پرکھنے کے باوجود جس طریقے سے اس معاملے کو لوگوں کے دل و دماغ پر دستک دینے کے لیے زندہ رکھا ہے وہ فی الحقیقت قابل تحسین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یا ختم نبوت کے حوالے سے اگر معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر کوئی بے چینی کسی بھی حوالے سے تردد پیدا ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری ہی کمزوری شمار ہو تو عالمی ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم نے ان تمام راستوں کو مسدود کیا ہے بند کیا ہے اور ایسی تمام سازشوں کو ناکام کیا ہے اور سازشیں کرنے والوں کی طرف لوٹا دیا ہے ہم ختم نبوت کے حوالے سے کارکن کی حیثیت سے یہاں پر میں حاضر ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا یہ قافلہ منزل کی طرف بڑھتا رہے گا نشانات منزل کو دیکھتا رہے گا اور حقیقت اس پوری امت کو جس طریقے سے کامیابیاں مادی قریب اور بعید میں جن وجوہ اور اسباب سے ہوئی ہیں انہی کو دہراتا رہے گا پہلے بھی قرآن و سنت کی وجہ سے ہم نے معاملات کو درست رکھنے کی